اور نہ تم اس وقت تور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسا کو پکارا تھا بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وہی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا شاید وہ نصیحت قبول کر لیں